روابط کا آغاز کیسے کریں پچھلے صفحات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں فریض دعوت کی ادائیگی کے لیے منتخب کیے گئے ہیں انہیں اپنی دائینہ حیثیت اور دعوتی ذمہ داری کا گہرا شعور ہونا چاہیے یہ عظیم فریضہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عائد کیا ہے سارے برادران وطن مسلمانوں کے حریف یا فریق اور دشمن نہیں ہیں وہ مسلمانوں کے انسانی بھائی اور ہم وطن ہیں بہت سے خدا کی تلاش اور حق پانی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں ان کے اخروی انجام کی فکر مسلمانوں کو ہونی چاہیے کہ کہیں توحید سے محرومی اور شرک کے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں نہ داخل کیے جائیں فریض دعوت کی ادائیگی اور حجت قائم کرنے کے لیے مسلمانوں اور برادران وطن کے درمیان روابط ضروری ہیں حضرت محمد کو اپنے زمانے میں دعوت دینے کے بعد لوگوں کی انکار کی وجہ سے جہنم کے خطرے میں مبتلا ہونے سے بچانے کی کس قدر تڑپ تھی اس کا اندازہ درج ذیل قرآن ارشادات سے کیا جا سکتا ہے صورت القحف آیت نمبر چھ اے نبی آپ اپنے کو اس غم میں ہلاک کیے دے رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے فاتر آٹھ ان کے غم اور افسوس میں اپنے نفس کو گھلائیے البقرہ دو سو بہتر ان کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سورت القصص چھپن آپ جس سے محبت کرتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ میں تمہیں گرنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن تم اپنے شرک اور کفر کی وجہ سے اسی آگ میں گرنا چاہتے ہو بخاری و مسلم وطنی بھائیوں کی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی خاطر دعوت دین ان تک پہنچائیں قبول حق کے لیے دعا کریں یہ کام ان سے ربط قائم کیے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا ان سے قریب ہونے اور خیر خواہی کا حق ادا کرنے کے لیے ربط قائم کرنا ضروری ہے تعلقات کے بعد گفتگو تبادلے خیالات اور اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنے کا موقع آتا ہے ہمارے عملی رویے اخلاق و سیرت و کردار کے ذریعے بھی وہ اسلامی تعلیمات سے واقف ہوں گے یہ واقفیت ان کو اسلام سے قریب کر دے گی اس لیے ربط قائم کرنے کے لیے آپ یکسو ہو جائیں زندگی میں بعض ضروری کام ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے ہمارے اندر آمدگی نہیں ہوتی لیکن ہم ان کو کرتے ہیں ان کی ضرورت اور فائدے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے اسی طرح کا معاملہ برادران وطن سے تعلقات قائم کرنے کا ہے صدیوں سے ان سے دوری ان کے متعلق بعض غلط فہمیوں کی موجودگی اور ذہنی و نفسیاتی رکاوٹوں کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اس اہم کام کے لیے آمادگی نظر نہیں آتی لیکن موجودہ سنگین حالات ہمیں متوجہ کرتے ہیں فریض دعوت کی ادائیگی ملکی سماج کی تعمیر و ترقی اور اخروی زندگی میں ان کی اور اپنی نجات کے لیے ہمیں اس کام کے لیے خود کو آمدہ کرنا چاہیے رب قائم کرنے کا عمل مشکل اور ناممکن نہیں ہے بلکہ آسان ہے اس کام کو فطری انداز میں کرنا چاہیے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ برادران وطن جن سے ربط قائم کرنا ہے ملاقات سے خوش ہوتے ہیں پسند بھی کرتے ہیں اور ناراض نہیں ہوتے بعض مثالیں ایسی بھی پائی گئی ہیں کہ مسلمانوں سے گہرے روابط قائم ہونے کے بعد اپنے گھریلو مسائل اور معاملات میں مشورہ بھی کرتے ہیں ربط قائم کرنے کے لیے آغاز آپ ہی کو کرنا ہے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی برادر وطن خود اپنے طور پر آ کر آپ سے ملے اور پہل کرے آپ کے محلے میں دکان آفس وغیرہ پر کسی بھی برادر وطن سے تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ اور انتخاب آپ کر سکتے ہیں پہلے آپ ان سے تعارف حاصل کریں پھر اپنا تعارف کرائیں ان سے وقفوں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں ان سے تعلق قائم ہونے کے دوران آپ ان سے اسلام پر گفتگو کریں متعلق لئے ان کو ابتدائی کتب دیں سیرت رسول پر مختصر کتاب بھی ضرور دینی چاہیے پہلی ملاقات میں توحید شرک اور آخرت پر گفتگو کرنا بہتر ہوگا برادران وطن ایسی گفتگو پسند کرتے ہیں وہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلی ملاقات یا آخری ملاقات بن جاتی ہے اس لیے اگر پہلے سے اس کا اندازہ ہو تو توحید رسالت اور آخرت اور ان عقائد کے تقاضوں کو مختصر طور پر سمجھانا چاہیے اسی گفتگو میں شرک اوتار واد اور آگمن کی تردید بھی کرنی چاہیے ایسے مواقع پر بھی ایسے مواقع بھی پیش آتے ہیں جب کوئی سفر ہوتا ہے یا کسی تعلیمی ادارے اسپتال بس اڈا یا ریلوے اسٹیشن پر برادران وطن موجود ہوتے ہیں اگر ان سے تعارف حاصل کر کے اس موقع پر ایک طرح کا تعلق پیدا کر لیا جائے تو اس کو مستقل تعلق میں تبدیل کیا جا سکتا ہے ایسے عارضی اور ہنگامی مواقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے اس سلسلے میں بعض حضرات کے الجھن ہوتی ہے جب کسی برادران وطن کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جا چکی ہو اور اسلامی تعلیمات پر گفتگو ہو چکی ہو تو اس کے بعد ملاقاتوں میں پھر ہر مرتبہ اسلام پر کیا گفتگو کی جائے دراصل ہر ملاقات اور ہر موقع پر اسلام کے حوالے سے گفتگو کرنا ضروری نہیں ہے پچھلے صفحات میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ ان کے ہاں خوشی اور غم کے موقعوں پر شرکت اور ان کی دلجوئی کرنا اور گفتگو کے دوران ایک قرآن آیت یا ایک حدیث کے مفہوم کو پیش کر دینا بھی دعوت ہے آپ کا مجموعی رویہ حسن سلوک اور حسن اخلاق وغیرہ سب دعوتی ہے ان کے مسائل میں دلچسپی لیں اور انہیں مشورے دیں مختصر کتابیں اور فولڈرز ان کو فراہم کریں اس سلسلے کو برابر جاری رکھیں یہ سب دعوت سے الگ نہیں غرض یہ کہ برادران وطن سے مسلسل روابط رکھنی چاہیے خواہ و حق قبول کریں یا نہ کریں اگر آپ کا تعلق کسی دینی تنظیم یا ادارے سے ہے تو ان کو اس کے پروگراموں میں شریک کرا سکتے ہیں اب تک کی تفصیلات برادران وطن سے انفرادی سطح پر ہنگامی اور وقتی طور پر تعلقات کی ضمن میں تھی خاندانی سطح پر روابط کی بھی اہمیت ہے اور فائدے بھی اس کے متعلق کچھ مشورے درج ذیل ہیں خاندانی سطح پر روابط آج کے حالات میں بات عجیب سی معلوم ہوگی کہ کوئی مسلمان اپنی فیملی کے ساتھ کسی غیر مسلم فیملی کے پاس جائے یا ان سے ربط قائم کرنے کے لیے ملاقاتیں کریں لیکن یہ کام مفید ہے خاندانی سطح پر روابط کے بہت فائدے ہیں یہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کو دور کرنے کا کامیاب قدم ہے اگر مسلمان محلوں کالونیوں گاؤں اور شہروں میں برادران وطن سے خاندانی سطح پر تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو فرقہ پرستوں کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں گی امن و امان کی برقراری میں اس سے مدد ملے گی فرقہ پرست اور فسطائی تنظیمیں چاہتی ہیں کہ برادران وطن اور مسلمان ایک دوسرے سے الگ رہیں مل نہ سکیں گویا مسلمانوں کو الگ تھلگ آئسولیٹ کر دیا جائے خاندانی سطح پر روابط قائم کرنا ایک آسان عمل ہے پہلے آپ کے تعلقات انفرادی سطح پر قائم ہوتے ہیں اس کو خاندانی سطح تک لے جانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل خانہ کو پہلے اس عمل کی اہمیت اور ضرورت سمجھائی جائے شقعی حدود کے اندر رہ کر اس کام کو انجام دینے کے لیے ان کی ذہن سازی ضروری ہے خاندانی سطح پر ربط قائم ہونے کے بعد ایک دوسرے کے ہاں گھروں میں آنا جانا ہوگا برادران وطن کے یہاں تہواروں کے مواقع پر شرک سے جڑی رسموں کا اور قانون اور کاموں سے بچنا چاہیے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر چڑھاوے سے پرہیز کرنا لازم ہے ایسا موقع پیش آئے تو انہیں اسلامی تعلیمات بالخصوص توحید کی حقیقت بتائی جائے اور شرک کے نقصانات واضح کیے جائیں پھر کھانے پینے کے سلسلے میں اپنی احتیاط کا ذکر کیا جائے تو اس بات کو سمجھ لیتے ہیں اور اصرار نہیں کرتے کہ آپ لازماً ان چیزوں کا استعمال کریں آپ کی جانب سے وضاحت کے بعد ان کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے اور وہ اس کا برا نہیں مانتے جب خاندانی سطح پر روابط مستحکم ہو جائیں تو آپ کے لیے موقع رہتا ہے کہ انہیں مسائل اور معاملات میں مناسب مشورہ دیں آج ہر جگہ نفس نفسی کا عالم ہے مادہ پرستی اور خود غرضی کی انتہا ہے کہ جوان اولاد اپنے والدین کو بوڑھوں کے گھروں اولڈ ایج ہوم میں داخل کرا دیتی ہے اس کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا گھر بکھرتے جا رہے ہیں ان حالات میں برادران وطن کے ساتھ ہمدردی خیرخواہی اور بیلوز خدمت کا رویہ اختیار کرنا نہایت ضروری ہے خاندانی سطح پر روابط اسلام کے صحیح تعارف اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے ساتھ دعوت کو پیش کرنے کے لیے مفید ہیں برادران وطن کے گھروں میں نئی نسل بالقموم اپنے آبائی مذہب سے غیر مطمئن زندگی بسر کرتی ہے اس کے سامنے دین حق کا بھرپور تعارف کرایا جائے تو متاثر ہوتی ہے خاندانی سطح پر روابط قائم کرنے کے سلسلے میں بعض باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ایک بات تہواروں میں شرکت سے متعلق آ چکی ہے شرک سے بچنے کے لیے تہواروں میں نہ جانا مناسب ہے لیکن ان کو محبت اور دل سوزی کے ساتھ یہ بات سمجھانی چاہیے البتہ جب برادران وطن اپنے تہواروں میں پوجا پاٹ اور مشرکانہ رسوم ادا کر چکے اس کے بعد دوسرے یا تیسرے دن ان سے ملاقات کے لیے جانا مناسب ہوگا یہ موقع ہوتا ہے کہ ان کو توحید کے عملی تقاضے بتائے جائیں شرک کے نقصانات سے آگاہ کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاں پردے کا اور مردوں اور خواتین کے علیحدہ نشستوں یا مجلسوں کا تصور نہیں پایا جاتا یہ صورتحال موقع فراہم کرتی ہے کہ اسلام کے معاشرتی نظام کا تعارف کرایا جائے پردہ اور عورت کی حیثیت اور حقوق اور خاندانی نظام وغیرہ جیسے اہم موضوعات پر روشنی ڈالی جائے وہ یقیناً اس گفتگو سے متاثر ہوں گے کیونکہ دنیا میں آج کسی فکر و فلسفہ اور مذہب میں ایسی معقول تعلیمات نہیں پائی جاتی ہیں برادران وطن کی فیملی کے ساتھ ملاقات کے موقع پر ان کے ٹی وی پر نامناسب پروگرام یا فلمیں دکھائی جا رہی ہوں تو نہایت نرمی اور شائستگی سے ان کو بند کرانا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بھی دلچسپی کے ساتھ غلط پروگرام دیکھنے لگے کبھی دوران گفتگو ان کی طرف سے یہ بات آ سکتی ہے کہ سارے مذاہب سچے ہیں یہ سب الگ الگ راستے ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے ظاہر ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اس کی تردید ضروری ہے جو دلائل حکمت تدریج اور دلسوزی کے ساتھ کرنی چاہیے البتہ اس کو گفتگو میں رکاوٹ بننے نہ دیں اس مسئلے میں خاموش اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ وحدت ادیان کے قائل ہیں اس مسئلے میں دلائل کی تفصیلات کو جاننے کے لیے راکیم کی کتاب وحدت ادیان کی حقیقت کا مطالعہ مفید ہوگا